اپنے دلوں کو منور کیا آج ایک عظیم ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہستی کون ہے آئیے پہلے میں آپ کو ایک مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہونے والا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ سناتا ہوں مدینہ منورہ کی گلیاں ہیں ایک عورت اپنے گھر میں چولہے پر بیچی چڑھائے بیٹھی ہے اس کے بچے ارد گرد بیٹھے ہو رہے ہیں ایک بزرگ اس عورت کے پاس گئے اور دریافت کیا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں اس عورت نے عرض کی یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں آپ نے پوچھا اس دیکھی میں کیا ہے وہ بولی میں نے ان بچوں کو دہلانے کے لیے اس میں پانی بھر کر چڑھا دیا ہے تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ اس میں کچھ پک رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے سو جائیں یہ سن کر سیدنا جو بزرگ تھے وہ بےتاب ہو گئے اور فوراً واپس آئے ایک بڑی سی بوری میں آٹا گھی چربی چھوارے کپڑے اور روپے اس کو منہ تک دھو لیا اور اپنے غلام اسلم سے ارشاد فرمایا کہ یہ بوری اٹھاؤ بلکہ کہا ایسا کرو یہ بوری اٹھا کر میری پیٹھ پر لاد دو غلام کہتا وہ آپ میرے آقا ہیں غلام کا کام ہی خدمت کرنا ہے بوری مجھے یہ بوری اپنی پشت پر اس لیے اٹھائی کے کرنا ہیں میں اسے نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ اس کا سوال آخرت میں مجھ سے ہی ہونا ہے پھر وہ بوری اپنی پشت مبارک پر اٹھا کر وہ بزرگ اس عورت کے گھر پر آئے اس کی بیچی میں آٹا اور چوہے ڈال کر اسے چولہے پر چڑھایا اور کھانا تیار کرنے لگے خود کھانا تیار کرنے لگے جب کھانا تیار ہو گیا تب اس عورت کے ان غریب عورت کے بچوں کو ایک بھر کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا اس کے بعد باہر شہر میں تشریف لیا اور بچے کے سامنے اس انداز میں بیٹھ گئے جیسے کچھ جانور بیٹھتا ہے کیوں اس کی نیت کیا تھی آپ کے غلام قسم کا بیان ہے کہ میں لوگ کی وجہ سے کہہ نہیں سکا کہ اس طرح کیوں بیٹھے گی اس لیے بیٹھ گئے کہ بچے آپ کے ساتھ ہنسنے کھیلنے لگے بچوں کے لیے اپنے آپ کو ایک خرونا بنا دیا جب آپ یہاں سے واپس تشریف لانے لگے تو اپنے غلام سے دریاف فرمانے لگے تم جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا ہے تو غلام نے کہا کہ کیا بتاؤں گی تو فرمایا جب میں نے انہیں لوٹا ہوا دیکھا تو مجھے گرا نہ ہوا کہ میں نے یوں ہی چھوڑ کر آ یہاں لہٰذا جب بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ پاری ہوئی تو میرا دل شاد ہو گیا میرے پیارے سوال آپ جاننا چاہیں گے ایسی شخصیت کون اور میں یہ بھی بتاتا چلوں ان کو عام ہستی نہیں اس زمانے کے بادشاہ ہیں اس زمانے کے یوں سمجھ لیجیے رولر ہیں لیکن یہ غریب کے گھر پر کھانا بنا رہے ہیں غریب کے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہے ہیں وہ شخصیت ہے عمر فاروق اعظم سالو اللہ تعالیٰ ابھی المومنین خلیفۃ المسلمین پیارے آقا علیہ کیا السلام کے صاحب اور خلیفہ مگر احساس ذمہ داری ایسا کہ اپنے ہاتھوں سے جا کر ان بچوں کو کھانا پلایا مدینے کے گلیوں کا دورہ کرنا کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کو تکلیف ہو آج پوری مبارک سختی کا تذکرہ ہوگا سالوں نبی اللہ تعالیٰ کے احساس پر آپ کی کرامات پر آپ کی زندگی کے مختلف ادوار پر گفتگو کریں گے اور ساتھ ساتھ ہمارے سلسلے میں الحمد للہ ناخوا اسلامی بھائی موجود ہیں آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں کل کی طرح آپ کے لیے ہم اسی انداز سے آپ سے کنیکٹ رہیں گے اسکرین پر آپ کو نمبر دکھایا جائے گا آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ان نمبرس پر ہمیں کال کر سکتے ہیں اپنے تاثرات ناخوا اسلامی بھائی سے ناپ کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے روحانی علاج کے اسلام بھائی موجود ہیں آپ ان سے کوئی اگر اپنا علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں کوئی وزیفہ معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ اگر کوئی اسکائپ کی آئی ڈی دکھائی جائے گی اس پر آپ ان سے لائیو چیٹ کر کے کسی کال ہر اسلامی بھائی کی نہیں لگتی تو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 اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں حضرت ابن ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار گلے میں ڈالے ہوئے گھر سے نکلے بڑے خطرناک ارادے راستے میں بنی زہرا کا ایک شخص آپ کو ملا اور کہا اے عمر کہاں رہے حضرت عمر نے کہا محمد صلی اللہ وسلم کو کسی کرنے نہیں ہے بنی ہاشم اور بنی زہرا سے کیسے بچ سکو گے اگر تمہارے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی ہو یعنی وہ اپنے دین سے کہ تم اس سے ہو اور شاید ان کے دین کی طرف چلے اور شخص میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتاتا ہوں تمہاری بہن اور بہنائی نے بھی اپنا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا حضرت عمر یہ بات سن کر اپنے بہنوں اور بہن کے پاس آئے اس وقت ان کے پاس وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنتے ہی چھپ گئے اب ترے پاس پڑھا جا رہا تھا حضرت عمر نے آ کر کہا یہ دن دن دن کی آواز کیا آ رہی تھی کیونکہ وہ اس وقت کہاں پہ آ رہے تھے ان دونوں نے کہا کہ کچھ نہیں صرف تو باتیں کر رہے تھے حضرت عمر نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنا دین ترک کر دیا ہے اس کو ان کے بہنوں نے کہا کہ اگر حق دوسرے دین نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں ایسے کہ اس پر جھپتے اپنے بہنوں کو رجو کوٹ کیا اور جب آپ کی بہن اپنے خاون کی حمایت کے لیے کھڑی ہوئی تو اپنی بہن کو بھی پتھر مار دیا لاؤں بہان کر دیا اب بہن نے کہا کہ اے مرتا ہمیں مارتا ہے اگر سے حق تمہارے دین کے سوا کسی اور دین میں ہے میں جب دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مال کی عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے اور رسول ہے اگر تو نے کہا اچھا ایسا کرو تھوڑا دن مرن پڑا بہن کا خون نکل آیا تھا لہو لہان ہو گئی ایسا کرو تمہیں کتاب تو دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے حضرت عمر اس وقت پڑھ نہیں سکتے تھے آپ کی بہن نے کہا آپ کی باتوں کو پڑھ کر سنا تو آپ کی بہن نے کہا تم ناپاک ہو اسے صرف وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو پاک ہو اس لیے چاہیے کہ پہلے تم نے کر دو اس عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر حضور کیا پھر کتاب کو دیکھ کر پہاڑا سے پڑھنا شروع کیا اور یہ جب میری آرٹ کرنے پڑتی اس ہے بے شک نہیں ہوں اللہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری بندگی نہیں کر رہا میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ جب اس آیت تک پہنچے تو آپ نے کہا کہ بتاؤ تمہارے نبی کہاں ہے جب اب عمر رضی اللہ والوں کی یہ بات انہوں نے سنی تو خوش ہو گئے اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں اب جب سرکار سرکاری سب کی بارگاہ میں پہنچے تو صحابی رسول سارے کنفیوز ہیں کہ ہوگا کیا دروازہ کھٹ گیا حضرت عمر رضی اللہ اپنے دروازے پر ہم تو گفتگو ہوئی کہ ادھر آئے ہیں ہم کہ حمزہ رضی اللہ کے طور کہتے ہیں کہ اگر اچھی ارادے سے آئے تو ٹھیک ہے پر وہاں ہماری پریوار ہونے کا فیصلہ کر دیں اب آتا پیارے ہم السلام جب آئے تو ہم نے کہ عمر رضی اللہ کو کہا نہیں جب دیکھا تو پیارا متاثر سلاقو السلام نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی اور وہی کھڑے کھڑے جو آئے تو اس ارادے سے پہلے پیارے آٹا کو قتل کر دیں گے جان لینے آئے تھے ارشاد فرمایا کیوں نہیں تو عرض کی کہ آج ہم حرم کعبہ میں الل اعلان عبادت کریں گے دو کتارے بنائی گئی صحابہ کرام کی ایک کے آگے عمر فاروق اعظم دوسری کے آگے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام اس شان کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر ہوئے اور وہاں پر عبادت بجا لائے تو اس سے پہلے جو مسلمان اپنا اسلام لانا بھی ظاہر نہیں کرتے تھے اور بعضوں کا اسلام لانا ظاہر تھا تو وہ الل اعلان عبادت نہیں کرتے تھے لیکن یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں نے اعلان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی گویا کے اسلام کھل کر ظاہر ہوا اور اسی موقع پر حضرت عمر فاروق اعظم بنے فاروق کا مطلب ہے فرق کرنے والا آپ کی وہ شان ہے کہ آپ کی ہمت آپ کی حوصلہ افزائی اور آپ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی نے صابر کرام کو یہ مقام عطا فرمایا اور اس وقت یہ رونما ہوا واقعہ تو اس وقت سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا گیا اور آپ کی کیا شان ہے آپ کا کیا مقام ہے آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں آپ نے قرآن مجید کا واقعہ بیان فرمایا کہ قرآن سن کر ان کا دل پسیجا آیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے اس آخری نبی پر ایمان لائے تو اللہ نے ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں جب رائے پوچھی گئی تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے کا اظہار فرماتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرماتا سبحان سبحان اللہ اللہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر محدثین نے لکھا ہے کم و بیش علماء کرام فرماتے ہیں جو ان کی مختلف روایتوں کو جمع کیا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اکیس مقامات ایسے ہیں کہ جن میں جو رائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے قائم فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے ویسی ہی قرآن کی آیت کو نازل فرمایا چند آیات برکت کے لیے میں عرض کرتا ہوں جو فاروق اعظم کی زبان پر جاری ہوتا ہے یا جو ان کے خیالات ہوتے قرآن کی آیت آیت نازل ہوتی ہے اور ہاں۔ بعض آیات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عربی السان تھے تو جو کلمات آپ نے جس طرح سے ادا فرمائے قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کلمات کے ساتھ قرآن نازل سبحان اللہ اللہ تو یہ ایک ایسا آپ کا ایک مرتبہ ہے مقام ہے اور آپ کا صاحب رائے ہونا ہے آپ کا صاحب فراست ہونا ہے کیا پرسنالٹی تھی آپ کی کیا آپ کی شان تھی کہ آپ نے ایک رائے کا اظہار فرمایا کہ کعبے کے اندر حرم کے اندر جو مقام ابراہیم ہے ہاں۔ وہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ بنائی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اشاد فرماتا ہے وہ تقیل مقامی ابراہیم مسلح ایک اور مقام پر ایک مرتبہ دو اشخاص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مقدمہ پیش کیا آپ نے ایک کے حق میں فیصلہ کیا دوسرا نہ مانا کہا عمر کے پاس چلو حاضر ہوئے واقعہ بیان کیا کہ سرکار نے یہ فیصلہ فرمایا لیکن یہ میرا ساتھی کہتا ہے کہ ہم عمر سے فیصلہ کریں گے اچھا تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھہرو میں بھی آتا ہوں گھر پر گئے تلوار لے کر آئے اس کی گردن اڑا دی دوسرا شخص گھبرایا ہوا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اسی طرح عمر نے فلاں کو قتل کر دیا ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی تلوار نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا آیت نازل ہوتی ہے فلاح اور ابدی کا لا حق کی منہ کا حق کا صلاح ربی کا مینون حتہ حق کی منہ کا فی ماں شاہجہارہ بینا ہوں کیا محبوب صلی اللہ تعالی وسلم جب تک یہ لوگ آپس کے معاملات میں آپ کو اپنا حکم نہ تسلیم کریں تو مومن نہیں ہو سکتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید ہوئی بدر کا موقع آیا اب مشورہ ہو رہا ہے کہ جنگ جو ہے وہ مدینے میں رہ کر کی جائے یا باہر نکل کر کی جائے مختلف آراہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کما اخراجہ کا ربو کا ممبئی کا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اسی طرح ابتدا میں بالکل واضح شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کاش ایسا ہو کہ اس کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرمائے تو حرمت شراب کا واضح حکم نازل ہوتا ہے اسی طرح نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے جو ممانت فرمائی گئی لا تقرب الصلاح و انتم سکارا یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق آیت کریمہ نازل ہوئی اسی طرح اور بھی بے شمار مقامات پر اکیس مقامات علماء کرام بیان کرتے ہیں کیا شان فاروق اعظم کی کہ جو ان کی رائے ہوتی تھی اسی طرح جو بدر کے جنگ کے بعد مارکے کے بعد جو اسیر ہوئے اور طے کر دیے گئے اس کے بارے میں سرکار نے مشورہ فرمایا اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا جی۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے مشورہ کیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سبحان کا حاضہ بحتان عظیم یہ کلمات فاروق اعظم نے ادا کیے اور انہی کلمات کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اسی طرح جب ازواج متحرات نے نفقے کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے کلام کیا تو جو فاروق اعظم نے کلمات ادا کیے وہی قرآن میں نازل ہوا اسی طرح سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ جب کسی کے گھر میں آئے جائیں تو اس کے آداب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم نازل کرے تو سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ آیت کریمہ نازل فرمائی یہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت طلب کر لو جو اجازت کی آیت کریمہ ہے یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر نازل ہوئی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ علم وہ علم وہ فراست اور وہ بردباری عطا فرمائی تھی کہ ایک رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی نازل آیت جو ہے وہ نازل نازم تو انتہا ہے نا اسٹیٹس کی عقل کی فہم کی فراست کی کہ بندہ کلام کرے اور وہی آیت یا اسی کا مفہوم قرآن میں بیان ہو جائے سبحان اللہ کیا مرتبہ فرمایا تبارک و تعالیٰ نے حضرت سجدنا فاروق اعظم نبی اللہ تعالی عنہ کی زبان اور ان کے دل پر حق کو جاری دیا اللہ اللہ کتنی عظیم شخصیت الحمد للہ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں how fortunate we we are that that today discuss about sacred personality الحمد ان کے تذکرہ خیر کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس اجتماع کی برکت سے آج کے سلسلے کی برکت سے نہ صرف اختر کالونی میں جمع ہونے والے اسلامی بھائی بلکہ دنیا بھر میں مجھے میسجز کی ایک بھرمار شروع ہو چکی ہے یقیناً کالز بھی بہت ساری جمع ہو گئی ہوں گی جہاں جہاں ہمارے اسلائی بھائی دیکھ رہے ہمیں الحمد اس وقت یونان گریس کے ایتھنس کے فیضان مدینہ میں اسلائی بھائی جمع ہو کر ہمیں دیکھ رہے اسی طرح تاج پور ہند میں اسلائی بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں دبئی میں اسلائی بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہمیں الحمد للہ آسٹریلیا میں اسلام بھائی دیکھ رہے آسٹریا میں دیکھ رہے بہت سارے میسجز میں وقت نکال کر انشاءاللہ شاء آپ کے میسجز بھی پڑھوں گا نعتوں کی فرمائش بھی شروع ہو چکی ہے اور ہمیں اسی طرح ہمیں ہمارے اسلامی بھائیوں نے کچھ روحانی علاج بھی پوچھنا شروع کر دیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں بات چلی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا لقب کیسے پڑا اور ہمارے اسلامی بھائی نے ماشاء اللہ کتنی تیزی کے ساتھ وہ آیات کتنی ساری آیات ہمیں بتا دی اور بتایا آپ نے اکیس ایسے مقامات ہیں سبحان چند بتائیے ہمیں کہ اکیس ایسے مقامات ہیں کہ جہاں الحمد للہ فاروق اعظم رضی اللہ کی رائے اور قرآن پاک کے آیت مبافقت بات فرمائی کہ جی۔ گریس میں دیکھ رہے ہیں یہاں جی۔ دیکھ رہے ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں ایک تصور جم رہا تھا جملے کے درمیان کہ یہ بھی شان شان فاروقی ہے کہ آپ کے دور خلافت میں بہت زیادہ علاقے میں اسلام جو ہے وہ عام ہوا اس وقت مدنی چینل پر جو بہت سارے علاقوں میں ہمارے ساتھ شامل ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ وہی علاقے ہوں کہ جن کو فاروق اعظم نے فتح فرمایا سبحان سبحان اللہ اللہ فیض جاری ہے فاروق اعظم فیضان فاروق اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ تو میں انشاءاللہ کچھ میسجز ان کی دل جوئی کے لیے پڑھ دیتا ہوں ہمارے نافوا اسلام بھائی وہ جو فرمائشیں کچھ نوٹ کر لیں اور ہمارے روحانی علاج والے اسلامیہ پھر آپ سے آپ کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے اسلام بھائی کیا ہم سے پیغام دے رہے ہیں اور ہمیں کیا کہہ رہے ہیں ان کی دل جوئی کی نیت بھی میں کر لیتا ہوں جس طرح ہمیں تاج پور کے اسلام بھائی نے بتایا ہم اس وقت جمع ہو کے دیکھ رہے ہیں گریس کے اسلام بھائی ایتھنز والے کہہ رہے ہیں کہ وی آر آلسو واچنگ اسی طرح ہمارے اسلامی بھائی اب ہم سے کیا بات کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں کچھ میسجز کچھ ہی سنا سکوں گا ظاہر سارے تو میں شاید نہیں سنا پاؤں گا کہ اتنی تیزی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے اسلام میں کہتے ہیں آئی لو یو آل جزاک اللہ خیر فرام عبید نقش بندی یہ میلبرن آسٹریلیا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ کل بھی آپ ہمارے ساتھ تھے ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے اسلامی بھائی ہوئے نور الہدا اتاری فرام سعودی عربیہ ماشاء اللہ مرحبا I like Madani channel very much I want to listen نات وہ ناز شریف سننا چاہتے ہیں اسی طرح فیضان مدینہ گریس کے بھائی کر رہے کہ حالات حضرت کی وہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا سبحان اللہ بہت پیاری نعت کی فرمائش کی ہے انشاءاللہ شاء بھائی امین بھائی نعت سنیں گے اس لیے ہمیں ڈریمز بھیج رہے ہیں اسد بھائی کو دیکھ کر لوگ خواب بھیجنا شروع کر دیتے تو آج ہمارے سلسلے میں سیگمنٹ نہیں ہے خوابوں کا تو ہم خوابوں کہاں ہم ان سے یہ ضرور پوچھیں گے حضرت عبر ربی اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی خواب ہو یا ان کی کوئی تعبیر ہو تو وہ ضرور آپ ہمیں بتائیے گا ماشاء اللہ سبحان اللہ بیوٹیفل نورانی اجتماع غوثیہ مسجد آئی لو دعوت اسلامی عارف اتاری جزاک اللہ عارف بھائی ایک اور اسلام کہتے ہیں کہ I love you brothers this is the first Islamic channel through which I came to know اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ ماشاء اللہ آل دا اولیاز and about the virtues of اہل بیٹ اینڈ صحابہ یس الحمد للہ we are doing our best about this this is the channel which taught me how to be a true lover of حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم there are lot of Islamic channel but I think none of them ہماری چینل کی بہت زیادہ وہ تعریف کر رہے ہیں جزاک اللہ خیرہ اسی طرح ہمارے اسلام بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یو کے اسٹروک آن ٹرینڈ سے السلام علیکم الحمد للہ وعلیکم السلام we are watching this great سلسلہ live in U K there is a channel please please اچھا وہ مجھ سے آپ کی فرمائش کر رہے ہیں ہمارے پاس امین بھائی ان شاء اللہ ان سے ہم سنیں گے ان شاء اللہ اسی طرح ایک اسلام میں کہتے ہیں کہ آ ہر لمحہ گناہوں ہر لمحہ گناہوں کی کثرت و برمار ہے وہ فرمائش کر رہے ہیں ایک اسلام میں کہہ رہے ہیں کہ Jawad from Manchester U K programme بہت اچھا ہے جزاک اللہ خیر اچھا پھر ایک اسلامی بھائی ہیں روحانی علاج بتائیے کہ میرے ابو کا کام ہوتے ہوتے نہیں ہوتا ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت مشکل میں ہیں پلیز آپ مہربانی کر کے ان کے کاروبار کے حوالے سے کچھ بتائیے اچھا اسی طرح ایک منقبت سننا چاہتے ہیں مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری یہ سننا چاہ رہے ہمارے ایوب خان بھائی اور ماشاءاللہ بلاسی نور گجرات ہند یہ بھی کوئی علاقہ ہے ماشاءاللہ شیخ جنید اتاری وہاں موجود ہیں اور وہ نعت کی فرمائش کر رہے ہیں کاش دستے دشتے طیبہ میں میں بھٹک کے مر جاتا کاش ہمیں بھی ایسا عشق مل جائے اور واقعی یہ نصیب ہمیں ہو جائے اسی طرح روحانی علاج کے لیے ایک سوال ہے اشرف باٹویا my son has a skin problem known as eczema We used all kinds of medicine and skin moisturized, but hasn't helped much. تو یو پلیز سجیسٹ روحانی علاج اشرف اتاری ہے یہ کیلیفورنیا یو ایس اے سے ماشاء اللہ امریکہ میں اس وقت دوپہر کا وقت ہے اور وہ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ مربع کہتے ہیں ضرور آپ کو روحانی علاج بتائیں گے اور وہ ایک اور سلائی بھائی ہے جن کے بچوں کی امی آصف اتاری فرام یو کے ان کے گھر والوں کو ایسٹما ہے ان کو دما ہے can you please give it روحانی علاج yes will try about that ان شاء اللہ بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں کالز اگر ہیں تو ہمیں کچھ کالز بھی سنا دیں پھر ہم ہمارے ناخواں اسلامی بھائی اور روحانی علاج والے اسلامی بھائی کی طرف چلیں گے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 نہیں تھا رات کا جو پروگرام ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے موضوع پہ بہت پسند آیا بہت پسند آیا اور ایسے پروگرام ہوتے رہے تاکہ لوگوں کے دلوں کے دلوں دلوں میں چینجنگ آئے لوگوں کے دل چینج ہوں اور اسلام اور دین کی طرف جو ہے نا رغبت رہو اور میں گجرا والے سے بلاؤ کرتا ہوں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو بہت ترقی کرے آمین آمین اور بھی کچھ کال دے دیجیے السلام علیکم میرا نام آشمہ یاز ہے میں یو کے سے بات کر رہا ہوں اور اپنی چینل کی برکت سے ہم گھر کے بیس افراد ہیں اور سبھی کے نے بات کر دی ہے اور گھر کے سبھی مردوں نے ان کے اوپر دائیں رکھنے کی نیت بھی کر دی ہے اور ان شاء اللہ تب ماما شیشی دے رہی لیکن میری مدنی ایک نیت ہے کہ انشاءاللہ اللہ جب بھی امام شریف پہنوں گا تو بہت جان کے ہاتھ سے پہنوں گا اور ان شاء اللہ دعا کی گا میں جن میں وقت وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت جان کا بھی دار ہو اور ان کے ہاتھ سے امام شریف عنایت ہو سب چڑ سے جلدی جلدی مدینے چلے جاتے ہوں گے ماشاء اللہ اور کال ہو بھائی نمبر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں کال بھی ہم لے رہے ہیں اسکائپ آئی ڈی آپ کو دکھائی جا رہی ہوگی آپ اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک دو کال دیں گے پھر ہم ان شاء اللہ ایک ساتھ ہمارے ما کے ساتھ لائیں بھائی اور ہمارے گھومنے آلاتے کہ ہمارے مشکل کو ناپذا گندی جن میں عمر دے اور کئی اس آباد میں کال کی مزید آپ نوٹ کر سکتے ہیں کال ہمارے پاس موجود بھی ہے لیکن کافی سارے قرضے جمع ہوتے جا رہے ہیں ایک اسلام میں ماشاء اللہ جو گجرا والا سے بڑی پیاری بات ہوگی پہلی بار انہوں نے کل مدنی چینل دیکھا اور بہت خوش تھے لیکن اگر وہ آج ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا دو دن ہمارے ساتھ رہے نو سے بارہ دن یعنی شروع مکالمہ فرماتے ہیں بارہ کے بعد ہم حاضری دے رہے ہیں اور ہم ان شاء اللہ نیت کرتے ہیں کہ آشورہ تک روزانہ کا عظیم ہستی کا تسکرا ہوگا ساتھ مسکرے کے ساتھ ساتھ پہلے بیٹے اطہار کی بھی باتیں ہوں گی ان شاء اللہ ان کی برکتیں بھی حاصل میں بھائی بھی ہوا کرتے ہیں لیکن اب آپ نے پہلی بار دیکھا مدنی چینل اب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ مدنی چینل پابندی سے دیکھتے رہیں گے نہ صرف خود دیکھیں گے بلکہ اپنے دوستوں اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی اپنے قرب و جمار کے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں گے بولٹن یو کے سے اسلام بھائی کا فون تھا اور میں کروانا تھا کہ بیس گھر کے افراد ماشاء اللہ ماحول سے وابستہ ہو گئے چینل کی برکت سے نہ بات کہتا لیکن ایک آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں جب بھی لانا چاہوں گا امیر علیہ سنت کے ہاتھ سے پہنوں گا یہاں میں آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا امیر علیہ سنت ان شاء اللہ پاکستان کو تشریف لائیں گے تو ہم ان شاء اللہ کوشش کریں گے آپ کے لیے ترکیب بنانے کی لیکن اس وقت تک ایمامی سے دوری نہ رکھیے آج ہی امامہ سجا لیجیے امیر علیہ سنت کی رضا بھی اس میں ہے اور کیا معلوم کہ پہننے کی برکت سے آپ کو کیا کچھ وہی مل جائے تو دیر نہ کیجیے محرم کا مہینہ اگر آپ کو پھر کال آ جائے تو پھر ہماری آئی ڈی چل رہی ہے اس طرح سے میں آ جائے کہ میں نے آج ہی امامہ سجا لیا ہے تو ہماری میرے بتیجے بلڈ کی رپورٹ صحیح نہیں اس کے بارے میں آپ ہمیں شاپ فرمائیے گا تو کیا کریں کیا روحانی عبادت میں حمزہ نسیم صاحب جو تھے ہمارے اسلامی بھائی مدنی بلند نے کال کیے سوال رکھے کہ ان کے ارون بھتیجے کی رپورٹ صحیح نہیں آئی ہے ان کو سب سے پہلے ان کی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھتیجے کو جلد از جلد کو باقی آباد فرمائے اس کے بعد سورہ فاتحہ ہر نماز سورج پڑھا ہے اس طرح سورج محتما میں اور ایک لوگ سورج کو شکا دی ہے اس لوگ کے لیے شفا ہے وہ سب کے سننے کو ہوں <laughs> وسلم رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے دنیا بھر کے کئی مالک کے اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تذکرے کی برکت سے ہم سب کی مفصرت فرما ہمارے گناہوں کو ہو جائے ہماری اس کوشش کو قبول کریے تیرے مندر کے اس وقت تیرے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے دعا کرنے بولا اس عظیم ہستی کے سب کے جو آج بھی کے دس کے برابر میں کہ مولا ان کی قدر پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ خود سے بھی راضی ہو اے اللہ ہمارے سارے سہورا کا گناہ معاف کر دے مولا دنیا نہ جانے کہاں کہاں ہمارے ساتھ لوگ اس دعا میں شریک ہے اس اجتماع میں شریک ہے مولا ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہے تجھے اسی کا واسطہ اے اللہ ہمیں فاروق اعظم کا فیضان عطا فرما دے اس کے رسول عطا فرما دے خوف خدا عطا فرما دے سیرت فاروقی کی عطا فرما دے کیسا مرتبہ پیارے آقا آکاری و سراب کی چند آدیف پیش کرتا ہوں ترمیزی شریف کی حدیث سے میرے آقا فرماتے ہیں ما تلا اتشنس الا خیر من عمر یعنی حضرت عمر سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا کیسا مرتبہ ترجمان نبی ہم زبان نبی جانے شانے عدالت پہ لاکھوں سلام ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں آسمان کے تمام فرشتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عزت کرتے ہیں اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرستا ہے ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں عمر سراج اہل الجنہ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو اہل جنت کے چراغ ہے کہیں میرے آقا فرماتے ہیں ہاگا رجب اللہ یعنی یہ عمر وہ شخص ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا ایک اور جگہ میں کر فرماتے ردا عمرا و ردا عمرا آدا اللہ یعنی اللہ جب ابر کی پسند حضرت عمر کی پسند ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پسند اللہ کی پسند ہے جیسے ہمارے اسلامی میں نے ابھی سے پاک سنائی تھی ان اللہ جان الحق کا انا نسانی عمرا وہ کل بھی یعنی اللہ بدل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا آج اس عظیم مستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ہم نے جو دیا میں شاہ فرمائے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خصوصیت بیان کرتی ہے کہ جسے سن کر دل ان کی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا مانا فیض ہے یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ جامع کمال بنایا جامع صفات بنایا کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے لیکن فضیلت کے لیے یہ روایت بیان کی گئی اور آپ کی وہ کمالات اور وہ فضائل اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے وہ روایت علماء کرام تحریر کرتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے شاد فرمایا نفیم ہے ابو ابو بکری و عمر و جبن امتی انتی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں سے محبت رکھنا میرے ہر امتی پر لازم ہے اللہ تو ہم کیوں نہ پھر ان کا تذکرہ کریں کیوں نہ ان سے ہم جو ہے وہ سیل حاصل کرنے کی حدیث سے تاغذ کروں میرا کا فرماتے من اب ہے احبا عمرا فقط اب ابنی ومن احبا عمرا فقط احبنی یعنی جس جس شخص نے حضرت عمر سے دور رکھا اس نے مجھ سے دور رکھا اور جس نے حضرت عمر سے محبت کی اس پہ مجھ سے محبت کی لگتا ہے جی جی کل جو صدی کے اندر مرنا کال کا تذکرہ نہیں ہوا جی جی آدمی فاروق اعظم نب اللہ کعالی کی سیرت پڑھنے کا موقع ملا بلکہ ناگرنک سے میں عرض بھی کروں گا کہ یہ بہت مبارک دن ہے اور یہ موقع ہوتا ہے کسی چیز کو پڑھ ڈالنے کا ہاں مل جاتا ہم مصروف رہتے ہیں تو اب جیسا کہ آپ تذکرہ سن رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم نے بھی کتابوں میں پڑھا ہے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے تو یہ بھی نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ ان دنوں میں ہم صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے یاد رکھیے سننا بھی مفید ہے بے حد مفید ہوتا ہے لیکن پڑھنے کا اپنا فائدہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس وقت کسی کو موقع ملے نہ ملے تو ان دنوں کے اندر یہ کر لیجیے کہ ان شاء اللہ خلاف راشدین اور اہل بیت کرام کی جن کی صورت مل جاتی ہے وہ ان شاء اللہ پوری پڑھنے کی کوشش کریں گے اور بڑی مستند کتابیں اردو کا نام بھی لے دیتا ہوں تاریخ الخلفا کے نام سے ہے جلال سمتی شاخ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہت ہی مستند کتاب ہے بلکہ شاید یوں کہیے جو اردو میں یہ زمانہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں رسائل لکھی جاتے ہیں تقریباً کا ماخذ یہ کتاب ہے اللہ حاصل کیجیے پڑھیے ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں صحابہ کرام کی محبت بڑھے گی اور عمر فاروق اعظم عبد اللہ تعالیٰ نے کی ایک اور خصوصیت اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ صاحب فراست بنایا ہم تو ماضی کے گزرے ہوئے واقعات سے بھی نہیں سیکھتے یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صاحب فراست بندے تھے کہ جو مستقبل میں جھانکا کرتے تھے حال کو دیکھ کر مستقبل کا اندازہ لگا لگا لیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم وہ مقام وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا ایک مرتبہ رب اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کیونکہ آپ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی تھی کسی علاقے کا گورنر اور وزیر وغیرہ بنا کر بھیجا وہ مدینے سے روانہ ہوا کچھ ہی دور گزرا تھا کہ رات کو سوتے ہوئے خواب دیکھا سوچا کہ مدینے سے قریب ہوں فاروق اعظم سے اس کی تعبیر ہی پوچھ لوں پھر سفر کر لوں گا واپس آیا صحابہ کرام کے درمیان فاروق اعظم عبد اللہ تعالیٰ نے جلوہ فرما ہے عرض کی حضور ابھی زیادہ دور نہ گیا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اشو فرمایا بتاؤ کیا خواب ہے اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ چاند اور سورج آپس میں لڑ رہے ہیں کچھ ستارے بھی لڑائی میں شامل ہیں آپ نے سوال کیا یہ بتا کہ تو کن کے ساتھ تھا اس نے میں اپنے آپ کو ایک ستارے کی شکل میں دیکھا تھا تو کہا کہ میں چاند کے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں آپ کا ساتھ سننے کے بعد پر فرمایا میں نے تجھے اس سے جیسا ملک روزن کا محمد سے انہوں نے اس کلام کو سننے کی دعا کی ہے ماشاء اللہ سمت کی یہ بڑی پیاری مناظات ہے اور ایک اسلامی بھائی آنکھوں کی بیماری ہے آنکھوں کی بیماری ہے اس پر انہوں نے علاج پوچھا ہے روحانی علاج وہ بتا دیجیے ایک اسلامی بھائی وہ کہتے ہیں کہ علی میمن کہتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی چلاتا ہے یا جھگڑا ہوتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں تو لندن سے کہتے ہیں کہ مجھے اس پر جو ہے کوئی روحانی علاج بتایا ایک اسلائی بھائی اشفاق بھائی کہتے ہیں کہ نبی چلو کو بہت پیار کرتے ہیں جزاک اللہ اور کہتے ہیں کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خان اہل بہ یہ سنا دیا بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں محمود بھائی مکہ پاک سے فون کیا ماشاء اللہ آپ کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کرنا ہے آپ بھی ہمارے میں دعا کیجیے آپ کیسی مبارک جگہ پر ہیں مستجاب الحمد للہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ستر ہزار فرشتے ہر وقت دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں تو جائیے کعبہ مشرف میں طواف کیجیے اصلاط الحاجات پڑھیے اور مستجاب جو ہے وہ رکنی زمانی اور حضرت عصمت کے درمیان کی جو تعداد کی دیوار ہے وہاں جا کے دعا کرے ان شاء اللہ آپ کی پریشانی کے لیے آپ کو وظیفہ بھی بتایا جائے گا ان شاء اللہ جی ضرور آپ کی طرف چلتے ہیں جو آپ کی طرف آپ بتا دیجیے جو کلام ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اسکن کے اوپر کا پرابلم ہے جو اشرف بھائی جو کیلیفورنیا سے تھے کہ ہم نے کئی موشن بھی یوز کیے ہیں موسچرائزنگ کریم بھی یوز کی ہے انہوں نے بلکہ بیماری کا ایک نام بھی بتایا ہے کہ وہ ایسی بیماری جس سے اسکن پہ پرابلم ہو رہی ہے اس کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا چاہ رہا کہ میں روحانی لال شاعت پیش خدمت ہے ایک شخص کو یعنی کہ جلد کا مرض لاحق تھا اور سے بہت زیادہ ہوا کرتی تھی تو اس نے حجاز مقدس جانے والے قافلے کے ساتھ اس نے حجاز مقدس جانے کا ارادہ کیا اسنا اسماعی راہ راستے کے دوران ہی وہ سے تنگ آ کر اس نے کوفہ میں قیام کیا اور عوت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کر رحم اللہ تعالیٰ رجحان کریم کی روزا طور پر کر حاضری دی اور ان کی میں سارا اپنا ماجرہ کیا سنایا رات ہوئے تو آنکھیں تو کیا بن گئی ان کی آنکھیں کھل گئیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چار کے رخ زبا کی زیارت کی اور حضرت حضرت علی عبد اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا جی جی سلسلہ تو ان کی تو کیا شان ہے صحابہ کرام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دو صفات بیان فرما قرآن میں رخا ماں ابینا ہوں و اشدہ ود کفار کفار پر یہ سب ہر شاید ہر ہر ہند ساخا جیسا بھارت سامنے والے سبن تھا گھر وہ آگ جو ہے آپ کے گھر پہ بھی پہنچے گی کیونکہ باہروں کا ایک سیلاب ہے اس بیماریوں کا سیلاب ہے سب کو اس آگے بند ہوگا اور یہی ہرا اتر سمجھ میں موسم رہے گا تعالی علی